اب آگے بڑھتے ہیں اہ دینا فروت المستقی اہ دینا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا ہا دال یا ہم ہدا بھی بولتے ہیں نا الہدا ہدایا تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستہ بتانا یعنی راستہ بتانا یا فضل و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا یعنی گائیڈ کرنا محبت سے پیار سے فضل سے کسی کو راستہ بتانا ایک راستہ ہوتا ہے نا آپ پولیس سے پوچھے تو کس طرح آپ کو راستہ بتائے گا سیدھے بتائے گا وہ ایک الگ راستہ بتاتا ہے لیکن جو پیار محبت سے راستہ بتاتا ہے جیسے ماں ایک بچے کو اپنے راستہ بتاتی ہے سیدھا تو وہ ایک الگ راستہ ہوتا ہے بہ نسبت پولیس جو راستہ ہمیں بتاتا ہے تو یہ جو ہے فضل و کرم اس میں آئے گا فضل و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا کسی کو گائیڈ کرنا راستہ بتانا اس کا استعمال ہمیشہ خیر کے لیے خیر و نیکی کے معنوں میں آیا ہوا ہے لیکن کبھی آپ دیکھیں گے قرآن میں جو ہے وہ تنزیہ طور پر کفار کے لیے بھی آیا ہوا ہے کس طرح ہے کہ کفار کو دوزک کی طرف دھکیلنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اس میں ایک آیت دیکھیں گے اس میں سورہ صافات میں ہی آتا ہے آیا number twenty two two twenty three میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسرالزین ضلم و ازوا جہم وََ ماقان من دون مندون فہدو ہم صراط الجحیم اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزک کی راہ دکھا دو اب یہاں پر کیا آیا ہے کہ جو ظالم ہے جو ہدایت پر نہیں ہے کفار جو ہے ان کو ہدایت دکھا دو یعنی راستہ دکھا دو کہاں کا دوزک کا تو یہاں تو خیر کی بات نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ تنزیہ طور پر سرکاسٹیکلی بتایا گیا ہے کہ ان کو یہ راہ بتا دو یعنی جہنم دو کی راہ بتا دو اس طرح سے آپ کو کئی ایگزامپل قرآن میں ملیں گے جیسے اور بھی ایسے تنزیہ طور پر اچھی بات جیسے لگتی ہے لیکن ایک میں اور شیئر کروں گی کہ سورہ انشقاق آیا نمبر ٹوئنٹی فور اور دوسرے بھی جیسے سورہ عال عمران میں ٹوئنٹی ون آیا میں پھر سورہ توبہ میں تھرٹی فور آیا میں اس طرح کا آیا ہوا ہے کہ فبشر ہوں بے عذاب علیم یعنی انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو اب عذاب علیم کی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ تنزیہ طور پر بتایا گیا ہے تو اسی طرح جیسے جب بچہ بہت زیادہ شرارت کرتا ہے تو ماں کیا کہتی ہیں تمہیں لڈو چاہیے حالانکہ لڈو دینے کا یا کینڈی دینے کا دل نہیں ہوتا ہے اس کو تنزیہ طور پہ بچے کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میں ابھی تمہاری پٹائی کروں کہ یہ جو غلطی کی ہے اس پر تو اسی طرح یہ جو آیا ہوا ہے کہ ہدایت جیسے کافروں کو دو ذک راہ بتاؤ تو یہ تجزیہ طور پر آیا ہوا ہے ہدایت کا جو لفظ ہے نا وہ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ہدایت ارشاد یعنی راستہ سمجھا دینا اب یہ ہدایت کے اندر دیکھیں کیا کیا چیز شامل ہے ایک تو ہے راستہ دکھانا راستہ سمجھانا دوسرا ہوتا ہے ہدایت توفیق یعنی راستے پہ چلنے کی توفیق دینا اور تیسرا ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا یعنی اس کی جو منزل ہے اس کا جو لاسٹ جہاں پر وہاں اس کو پہنچنا ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچا دینا تو اس میں دیکھیں جو راستہ سمجھا دینا یا ہدایت ارشاد جو میں نے کہیں وہ دو طرح سے ہو سکتی ایک تو فطری ہدایت جیسے شہد کی مکھی ہے اس کو بتا دیا گیا کہ کس طرح جاؤ کس طرح شہد اکٹھا کرو جوس اکٹھا کر کے اس کا شہد بناؤ یہ کیا ہے فطری ہدایتیں لیکن دوسری جو ہدایت ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے یعنی ان کو کتاب دی گئی اور پیغمبر جتنے آئے انہوں نے جو ہدایت کا راستہ بتایا تو یہ کیا ہو گیا انہوں نے جس راستہ بتایا اب راستہ بتانے کے بعد چلنے کا کام ہمارا ہے توفیق دینے کا کام اللہ کا ہے تو دوسرا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ راستے پہ چلنے کی توفیق دینا یعنی ہدایت توفیق وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس لیے ہم یہاں پر ہدایت توفیق بھی مانگ رہے ہیں پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں او اللہ ہمیں راستہ سمجھا دے دکھا دے پھر ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی توفیق بھی دے اس پہ چلنے کی اور لاسٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے وہ ہے جنت الفردوس تو ہدایت کا آپ دیکھ سکتے کہ ہم صرف ترجمہ رٹا رٹایا کرتے ہیں ہمیں ہدایت دیں بس اتنا ہی کرتے لیکن اس میں دیکھیں کیا کیا آتا ہے کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا سمجھا راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے منزل تک پہنچا یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں لیکن ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں ہمیں ہدایت دے بس ڈیٹس آل اس لیے ضروری ہے کہ روٹ ورڈ میں جا کے آپ معلوم کریں ڈیٹیل معلوم کریں اور اس حساب سے آپ دیکھیں گے وہ ایک کیفیت الگ ہوتی ہے جب آپ اس کو اس طرح پڑھنے لگیں یا جب آپ ریسائڈ کریں گے تب بھی ایک الگ کیفیت آپ کے لیے وہ نظر آئے گی تو یہاں پر ہدیہ ہدیہ بھی ایک اسی کا روٹ ورڈ ابھی ہاتھ آ لیا ہدیہ کس کو بولتے ہیں تحفے کو بولتے ہیں جو گفٹ دیتے ہیں نا مجھے ہدیہ دیا اس نے تو ہدیہ کیا ہوتا ہے تحفہ جو کسی معاوضے کے بغیر دیا جائے کوئی اس سے مقصد نہیں ہے اس سے کچھ لینے کا اور بغیر کسی مقصد کے کسی نے کسی کو تحفہ دیا تو اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہے پھر ہدیون بھی آیا ہوا ہے قرآن میں ہدیون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خاص طر سے اس جانور پر بولا جاتا ہے جو بیت اللہ یعنی حرم کی طرف جب بھیجا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے حج وغیرہ کے وقت کے بھیجتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہادیون اوکے تو یہ یہ بھی سیم روٹ ورڈ سے آتا ہے تو اس میں الگ الگ معنی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم بولے یہ دینا نا جو آیا ہوا ہے نا تو نا کا مطلب ہے ہمیں ہمیں ہدایت دیں تو عہدی یہ امر کا نہیں یہ کیا تو ریکویسٹ ہے یا کمانڈ ہے لیکن نوز بلا ہم کمانڈ نہیں دے رہے اللہ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں امپیرٹیو سینٹینس ہے یہ کہ وہ اللہ پلیز ہمیں ہدایت دے ہمیں راستہ سمجھا دے ہمیں راستہ دکھا دے اور توفیق بھی دے کہ ہم اس راستے پہ چلے اور استقامت بھی دے اور ہمیں اپنے منزل تک پہنچا یہ سب اسی کے اندر آئے گا اب نیکسٹ آتا ہے سیرات جو ہے اس کے الگ دو روٹ ورڈ بتائے گئے ہیں ایک تو کہا گیا ہے کہ سین رو تو اور کسی نے کہا ہے سعود رو تو تو جو کہتے ہیں سین رو تو سے بولتے ہیں سروتن تن بولتے ہیں سیرات ناٹ سیروت سی سے ہیں سین سے اور کچھ ریسائٹیشن آپ دیکھیں گے جو الگ الگ ریسائٹیشن سبا کے رات جو ہے اس میں ایک کے رات سی سے بھی پڑھا سین سے پڑھا گیا ہے سیرات اوکے سیرات المستقیم اور ہم جو پڑھتے ہو سیرات المستقیم یہ جو سین سے جو آیا اس کا مطلب کیا ہے آسان راستہ یعنی ایزی وے یا صاف اور کھلا راستہ کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایکچول میں سین تھا لیکن اس کو سعود اس لیے بنایا گیا کہ یہ جو تو ہے نا تو جو تجوید والے ان کو پتہ ہوگا اتباق وغیرہ اور مفخم کی وجہ سے اس کو بھی سین کو سعود کر دیا گیا تو بہرحال جو بھی ہے اور جنہوں نے کہا سعود رو تو تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سرات جو ہے سرات سے سراتن یہ کیا ہے ہم جو بولتے ہیں نا پل سرات آپ نے کبھی سنا ہوگا تو سرات کس کو کہتے ہیں لمبی اور تیز دھاردار تلوار کو کہتے ہیں بہت لمبی تلوار اور بہت تیز جو تلوار ہوتی ہے دھار والی اس کو کہتے ہیں سرات تو یہ جو ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو جہنم کو پار کرنے کے لیے ہوگا یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ جہنم کے اوپر سے جنت والوں کو بھی جانا پڑے گا یعنی جنت والے بھی جہنم کے اوپر سے کراس کریں گے تب جا کے جنت میں پہنچیں گے تو وہ جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں سرات پل سرات جسے عام طور پر ہم پل سرات ہی کہتے ہیں تو پل سرات کی بھی جو کیفیت یعنی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی اسی طرح کہ وہ تلوار سے تیز ہوگی اور بال سے بھی باریک ہوگی اس طرح اس کی جو صفت بیان کی گئی ہے گویا جو سرات ہوتا ہے نا وہ راستہ جسے انتہائی احتیاط سے طے کرنا ہے بہت پریکاشن لے کے بہت ڈر ڈر کے چلنا ہوگا اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ دھاردار تلوار کے اوپر سے آپ چلیں تو کس طرح یا ایک باریک بال جیسے اگر رسی ہو اس پر چلنا ہو تو آپ کس طرح چلیں گے بہت احتیاط کر کے چلیں گے اور یہ جو راستہ ہے نا بہت احتیاط سے چلنے کا دنیا کا راستہ ویسے بھی احتیاط سے چلنا ہے ہمیں اس کے ارد گرد اس کے آزو بازو میں بہت سارے خطرات ہیں بہت زیادہ ڈینجرس تھنگ ہے تو اس انتہائی احتیاط سے راستہ طے کرنے کا نام کیا ہے تقوا اس کو کہتے تقوا تو سرات کا جو لفظی لفظ جو ہے وہ مادی صورت میں بھی یعنی راستہ جس راستے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مانوی صورت جو دیکھی جائے تو کیا ہوگا ہدایت کا راستہ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے اب دیکھیں یہاں پر سراط المستقیم کہا گیا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سبیل بھی ہو سکتا تھا یا طریق اکثر آپ جو گلف میں رہنے والے ان کو پتا ہوگا پولیس جب یا آپ کبھی حج پہ بھی گئے ہوں گے تاریخ تاریخ کرتے رہتے ہیں راستہ راستہ نے راستہ دے دو تو تاریخ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے راستے کے لیے جو عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں اب قرآن میں ایک ایک ورڈ جو استعمال ہوئے نا انتہائی بولتے نا ایک فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اندر اور ہر ایک ورڈ چوزن ورڈس ہے یہاں پر تاریخ عام ورڈ نے استعمال کیا ہوا ہے پھر سبیل بھی نے استعمال کیا ہوا ہے سبیل کا معنی بھی کیا ہے راستہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں میں نے دے دی تو سبیل کیسا راستہ ہے ایسا راستہ جس پر سہولت کے ساتھ چل سکے اور اس پہ کافی مینس آف ٹرانسپورٹ یعنی آمد و رفت جو کہتے ہیں وہ بھی رہتی ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں سبیل لیکن سرات جو ہوتا ہے نا وہ ایسا راستہ ہے جس پر محتاط ہو کے احتیاط کر کے چلنا پڑے تو ویسے بھی آپ دیکھیں یہ جو دنیا کے راستے ہیں وہ ہمیں لگتے ہیں ایزی لیکن بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کس طرح چلنا ہے ہمیں اس کی ہدایت ہم مانگ رہے ہیں اللہ بہت سارے خطرات ہیں آزو بازو میں اللہ ہمیں اس سے بچا لیں سراۃ المستقیم آپ سعود را تو اس کا ہو گیا یا سین را تو اس کے بعد آگے آتے ہیں المستقیم المستقیم کا روٹ ورڈ ہوگا قوف واؤ اور میم یہ کئی معنیوں میں آتا ہے اگر روٹ ورڈ دیکھا جائے تو الگ الگ میننگ بہت سارے آپ کو لغت میں بھی ملیں گے میں کچھ ہی آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے کھڑے ہونا آپ نے کبھی سنا ہوگا جب تراوی وغیرہ کے لیے جاتے یا جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو کس طرح امام ہوتا بولتا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے قد قامت سب تو اس میں کیا ہوتا ہے اسٹیٹ کھڑے ہو جاؤ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اگر کچھ اور کام کر رہے ہو تو آ جاؤ جوائنٹ کرو اسٹیٹ کھڑے ہو جاؤ ہمارے ساتھ تو کھڑے ہونے کے معنی بھی آتا ہے ٹھہرنے کے معنی میں اٹھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اب استقامہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سیدھے کھڑے ہونا یعنی اسٹریٹ کھڑے ہونا کہ کوئی ٹیڑھ نہ ہو کوئی جھکاؤ نہ ہو اس کے اندر بالکل اسٹریٹ خط مستقیم آپ نے وہی سنا ہوگا سیدھی لائن جو کھینچتے ہیں بالکل اسٹریٹ ٹیڑھا میڑا ادھر ادھر ڈلنا نہیں ہے راستے کے خط مستقیم کی طرح سیدھے ہونا اس کو کہتے ہیں ہمیں اسٹریٹ پاتھ چاہیے سو کسی انسان کے استقامت کے معنی کیا کبھی ہم بولتے ہیں نا وہ انسان دین پہ استقامت حاصل کر گیا یعنی کیا کیا سیدھے راہ پر چلنے اور اس پر ثابت قدم یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہنے کے لیے آتا ہے وہ تو مستقیم آپ دیکھیں کہ بالکل اسٹریٹ اس میں نہ تیڑ ہے نہ کوئی جھکاؤ ہے بالکل سیدھا سیدھا جو ڈائریکٹ جنت میں ہمیں پہنچائے کوئی جھکاؤ نہیں کسی کی طرف تو ایسے راستے کو سیدھے راستے کو مستقیم کہتے ہیں استقامہ سے پھر سراط ابھی یہ پھر سے ریپیٹ ہوا ہے تو اس کا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی وہی روٹ ورڈ ہے جو ہم نے ابھی پیچھے دیکھے الزینہ الزینہ ان لوگوں کا آپ دیکھیں ان لوگوں کا تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے کیونکہ یہ حرف آتا ہے یہاں پر دیکھیے ان امت ان امت کا روٹ ورڈ ہوگا نون آئین میم نون آئین میم تو نے انعام کیا آپ دیکھیے ت جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے اس لیے بہت کیئرفلی پڑھنے کی ضرورت ہے کبھی کبھی لوگ پڑھتے ہیں انعام تو انعام تو یعنی میں نے انعام کیا نوز اللہ غلط ہو جاتا ہے یہاں پر تو یہ جو حرکت بھی ہوتی ہے اس کو بھی کیئرفلی پڑھا کریں بہرحال ہم روٹ ورڈ میں آتے ہیں نون آئین میم اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ اچھی حالت نعمت پانا جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نعمت پانا خوشحال ہونا تو انعام جو ہوتا ہے نا انعام جب بھی آتا ہے جیسے انعام تو یہ بھی دیکھیں اعلیٰ کے سیگے کے ساتھ آتا ہے اعلیٰ آگے آیا ہوا ہوگا اس کا مطلب ہوگا دوسروں پر احسان کرنا یا نعمت دینا نعمت ادا کرنا تو اس معنی میں آتا ہے گے اور بھی الگ میننگ آتے ہیں آپ دیکھیں گے قرآن میں ہی نام انعام جو ہے تو وہ کیا ہے انعام کا مطلب ہوتا ہے اونٹ اونٹ جو ہوتے ہیں نا اس کو اونٹوں کو کہتے ہیں کیونکہ عرب کے لیے جو سب سے بڑی نعمت کیا تھی اونٹ تھا جو گلف میں رہ رہے کیسے ڈیزرٹ ہے پھر بھی ابھی بہت کچھ وہاں پر اویلیبل ہے ورنہ وہاں پر زیادہ کچھ اگتا بھی نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ اونٹ تھے تو اونٹ بڑی نعمت ہے اونٹ کو کہتے ہیں اسی طرح اس کی جو جمع آتی ہے پلولر آتا ہے انعام آتا ہے جو سر انعام بھی اسی سے ہے نا تو انعام کس کو کہتے ہیں بھیڑ بکری اونٹ اور گائے اس سب پہ بولا جاتا ہے لیکن کب بولیں گے یہ یہ سب جانوروں پر اسی وقت بولا جائے گا جب ان جانوروں کے اندر اوڈ بھی شامل ہو تو ہی بولا جائے گا انعام بولتے ہیں تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں آلیہ ہم آلیہ ہم آلہ پلس ہم کا کمبینیشن ایکچوئل میں یہ کیا ہے اعلیٰ پلس ہوم تھا ہوم ایکچوئل میں تھا لیکن جب بھی ہوم کے پہلے یا تو یا آ جائے یعنی یا ساکن آ جائے یا کسرا آ جائے زیر آ جائے تو ہم کا ہم ہو جاتا ہے صرف ایک ہی جگہ قرآن میں اعلی ہم آیا ہوا ہے لیکن اکثر آپ دیکھیں گے سبھی جگہ اعلی ہم ہی آیا ہوا ہے تو یہ قاعدہ یاد رکھے تھوڑا تھوڑا گرامر ویڈ کرتے رہے دماغ میں تاکہ ایزی ہو جائے تو اعلیٰ پر بولتے ہیں نا اوپر پر آن ہم یا ہم جو ہے ان یعنی وہ سب ان سب پر تو اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف میں آتا ہے پھر غوری غوری کا مطلب ہے نا ناٹ کے معنی میں آتا ہے تو اس کا بھی کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا اس کے بعد المغدوبی المغدوبی کا کیا روٹ ورڈ ہے غین دوت اور با یہ مفعول کے اسکیل پہ ہے تو یہاں پر غین دوت با جو آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم اردو میں بھی بولتے غضب ہو گیا غضبناک ناک ہونا غضب غضبناک ناک ہونا اور غدب ان کا اصلی معنی کیا ہوا اس کا اصلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتقام کے لیے بدلہ لینے کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ایکچوئل میں مطلب دیکھا جائے تو اسی سے غدبتن ہے سخت چٹان کے لیے آتا ہے پھر غدوب جو آتا ہے غدوب بہت زیادہ غصہ ہونے والا تو یہاں دیکھیں کہ یہ مفعول جو ہوتا ہے نا مفعول مغدوب یہ جو اسکیلس ہوتے ہیں اس میں جس پہ کام کیا جاتا ہے اس میں مفعول کہتے ہیں یہ جو بھی اسکیل آئیں گے نا مغدوب مفعول مفعول کے اسکیل جس پہ کام کیا گیا ہے جس پہ غصہ کیا گیا تو بہت زیادہ غضبناک ناک ہونا غصہ ہونا تو یہاں پر مفول ہے یہ مغدوب okay. اور آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے اسم ہے کیونکہ آل ساتھ میں لگی ہوئی ہیں پھر سے عالیہ آ گیا تو اب اس کا میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گی آلریڈی ہم نے یہاں پر انام طالم کے ساتھ کیے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں و اور لا و اور لا نہیں تو و لا تو و لا یعنی اور نہیں تو اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں آتا اب اب دوڑ دولین کا روٹ ورڈ دیکھیے دود لام لام یہ لام جو ہے نا تشدید والا یعنی اس کا مطلب ہے یہ ڈبل لام ہے دود لام لام کا مطلب کیا ہے بہکے ہوئے گمراہ یا راہ بھولے ہوئے راستہ بھول گئے ان کو بھی کہتے ہیں سیدھی راہ سے ہٹ جانا اس کے لیے بھی آتا ہے یا غافل ہو جانا یا نا واقف ہونا یعنی ان نون ہو جانا معلوم نہیں ہونا تو یہ دلال جو ہوتا ہے دلال کا کیا مطلب ہے کہ ہر قسم کی گمراہی جو ہوتی ہے اس پر بولا جاتا ہے یعنی وہ گمراہی جو بھلے ہی قصدد ہوں یعنی انٹینشنلی کوئی گمراہ ہو خود ہو کے یا بھول چوک سے وہ گمراہ ہو گیا بھول گیا اور اس کی وجہ سے وہ پھٹک گیا یا معمولی ہوتی ہے کبھی گمراہی دلال کا مطلب کیا ہوتا ہے دلال یہ ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے یعنی یہ اگر گمراہی انٹینشنلی ہو قصدن ہو یا بھول سے ہو یا کوئی معمولی یا زیادہ ہو تو بھی اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے متعلق بھی دلالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اس کو بھی دلالت کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی انبیاء کرام کے لیے بھی اس طرح سے کچھ ورڈ آئے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ دہا جو ہے اس میں آیا نمبر سیون آپ دیکھ سکتے کہ بہو جدہ کا دولن فہدا یعنی اس کا کیا مطلب ہے اور تجھے راہ بھولا یعنی ناواقف پا کر ہدایت نہیں دی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس معنی میں جس کے معنی کیا ہیں کہ ہدایت نبوت جو ہوئی ہدایت نبوت جو ان کو ملی اس کے عطا ہونے سے پہلے تم یہ جو رہنمائی ہے گائیڈنس ہے جو اس سے محروم تھے اس کے بعد جب نبوت ملی تب وہ ایک رہنمائی ہو گئی گائیڈنس ہو گئی تو اس معنی میں آیا ہوا ہے تو ایسا ضروری نہیں کہ یہ جو گمراہ ہم جو نگیٹو بول رہے وہ ہر بار وہی استعمال ہو ایون یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی آپ دیکھیں گے سورہ یوسف میں آتا ہے تو اس طرح سے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ الگ الگ میننگ میں آپ دیکھیں ناواقف کے لیے بھی آتا ہے یا غلطی کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ جو جو ہے وہ اسم الفائل ہے دا ڈوور فائل اب دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ مغدوب جو ہے وہ مفعول کے اسکیل پہ آتا ہے جس پہ کام کیا گیا اب دولین جو ہے وہ دولون کا پلولر آتا ہے جمع آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو گمراہ میں یعنی کرنے والا فائل جو ہوتا ہے نا وہ کرنے والا یہ کرنے والے گمراہ ہونے والے تو اسم الفائل کے لیے ہے دولین تو یہ روٹ ورڈ کے ساتھ ہم نے ورڈ انالیسس بھی کیا الحمد للہ